ہاشم بن قاسم نے کہا ہمیں اکریمہ بن عمار نے حدیث بیان کی کہا ہمیں یزید بن عبد الرحمن بن عزینہ نے اور وہ ابو کثیر اوباری ہیں حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکسٹھ